السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پہلے لیسن کو نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اماد لی صدری ویسر لی امری من لسانی یسرلی قولی ربی یسر ولا توسر وطم میں بالخیر پہلے لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں سیقولو ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناسی لوگوں میں سے ما کس چیز نے واللہم انہیں پھیر دیا ان قبلتہم ان کے قبلے سے اللتی کانو وہ جو سب تھے یا التی کانو جو سب تھے علیہ اس پر قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب یہ دی وہ ہدایت دیتا ہے یشاء جسے چاہتا ہے الا سراتم مستقیم سیدھے راستے کی طرف و کزالکا اور اسی طرح جال ناکم ہم نے بنایا تم کو امتوں وسطا معتدل امت لی تکونو تاکہ تم سب بنو شہدا گواہ الناسی لوگوں پر و یقونا اور ہو رسول رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وما اور نہیں جال نل قبلتا بنایا ہم نے وہ قبلہ التی کنتا جو کہ آپ تھے علیہ اس پر اللہ مگر لینا علما اس لیے کہ ہم جان لیں میں یت کون پیروی کرتا ہے ار رسول کی ممن اور کون ین قلیبو پھر جاتا ہے اللہ عقیبئی ہی اپنی ایڑیوں کے بل و ان کانت اور اگرچہ تھی لکبی رتن یقیناً گراں اللہ مگر الزینہ اوپر ان لوگوں کے حد اللہ ہدایت دی اللہ نے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیدیا تاکہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان ان اللہ بے شک اللہ تعالی بن ناسی لوگوں پر لاروف ان یقیناً شفقت کرنے والا رحیم بڑا مہربان ہے قد تحقیق یا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا تیرے چہرے کا پسمائی آسمان میں فلاں ولین کا پس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف تر آپ پسند کرتے ہیں اسے فولی تو پھیر لیجیے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف و اور حیثما جہاں پر بھی کن تم تم سب ہو فولو تو تم سب پھیر لو وجوہکم حکم اپنے چہروں کو شترو اسی کی جانب و انا اور بے شک الزینہ وہ لوگ جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب لیا یقیناً وہ سب جانتے ہیں کو کہ بے شک وہی حق ہے مر رب ان کے رب کی طرف سے اللہ اور نہیں ہے اللہ بھی غافل بے خبر اما اس سے جو یا ملون وہ سب کر رہے ہیں ولا ان اور البتہ اگر عطیتا آپ لے آئیں الزینہ ان لوگوں کے پاس جو او تو دیے گئے الکتاب کتاب بھی کلی ہر قسم کی آیتن نشانی تو پھر بھی ماں تباؤ نہیں وہ سب پیروی کریں گے قبلت کا تیرے قبلے کی وما اور نہ انت تاب ان آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلت ہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بادو ہم ان میں سے کوئی بتا ان پیروی کرنے والا ہے قبلت بات کسی دوسرے کے قبلے کی ولا ان اور البتہ اگر اتبا تا آپ نے پیروی کی احوا اہم ان کی خواہشات کی ما اس کے بعد کہ جا اکا آپ کے پاس آ چکا ہے من العلمی علم میں سے ان کا شک آپ اذن تب لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے الزینہ وہ لوگ جو آ ہم ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب یا نہ ہو وہ سب پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یا وہ سب پہچانتے ہیں اب نہ اہم اپنے بیٹوں کو و انا اور بے شک فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے ایسا ہے جو لیک تمون الحق البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو وہ یا لمون حالانکہ وہ سب جانتے ہیں الحق یہی حق ہے مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس نہ تم ہرگز ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے بس جی اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ بہت سارے الفاظ سے آپ فیملیئر ہو چکے ہیں امید ہے کہ اس پارے کے اندر ہم بہت تھوڑے سے لفظوں کو اگر مزید دیکھ لیں گے تو اگلے پارے سے پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی مثلا اس میں دیکھیے سیاقول سین الگ ہے یقول کا لفظ جو ہے کل قول اقوال گزر چکا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک نیا لفظ آیا وسطن وسطن کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں متوسط اوسط درجے کی چیز وسطی ایشیا یا مشرق وسطی تو وسطی وسط کسی چیز کا وسطی حصہ درمیان کو کہتے ہیں پھر شہدہ شہادت شاہد اسی سے آتا ہے یت طبع اتباع سننا تابع ین قالب کو دیکھیے انقلاب یہ انقلابی قدم پھر اسی طرح آپ دیکھیے لی آ کا لفظ تھوڑا سا شکل بدل کے آتا ہے لیکن اردو میں بولتا ہے پانی ضائع نہ کرو زیاں ہو گیا ہاں تو یہ وہی لفظ ہے پھر اس میں آپ دیکھیے نرا دو لفظ ہیں نون الگ ہے ہم کے لیے رو دیکھنا رویت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھا غیر مرئی یعنی وہ چیز جس کو دیکھا نہ جا سکے پھر وجہی کا اردو میں ہم بولتے ہیں نا توجہ یا فلاں اس کی طرح متوجہ ہوا تو یہ اسی سے اس کی توجیح بیان کریں اسی میں آ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی نیا لفظ اگر اس میں ہمیں دکھ رہا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں قبلتا کا دیکھیے اردو میں یہ لفظ آتا ہے قبلہ اول قبلہ و کعبہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے قابل مقابلہ قابلیت یہ سب ایک ہی روٹ ہے قاف بالام سے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یا عریفون کا لفظ تھوڑا سا نیا تعارف اپنا تعارف کرائیں فلاں بڑا معروف ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے عرف عام ان سب میں آئین راف آپ کو مشترک دکھے گا اب نا اہم کا دیکھ لیں ابن ابن الوقت متبنی کسی کو بیٹا بنانا تو ان سب میں ابن ہے اور ممترین کا لفظ تھوڑا سا ایک نیا ہے جو اردو میں ہم لوگ زیادہ نہیں استعمال کرتے تو شک میں لانے والے ممترین شک میں آنے والے مریا سے ہے میمرا یا اس کا روٹ ہوتا ہے ولی کلن اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک جہت ہے یعنی ایک طرف ہے ہوا وہ مولیحا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف فستبقو پس تم سب سبقت لے جاؤ الخیرات نیک کاموں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم سب ہو گئے یاتی لائے گا بکم اللہ تم کو اللہ جمیعاً اکٹھے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کل شعین ہر چیز پر قدیر قادر ہے ومن حیثو اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے فولی پس پھیر لیں وچھ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف و ان نحو اور بے شک وہ للحق کو یقیناً حق ہے مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے وم اللہ اور نہیں اللہ بھی غافلن بے خبر عما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو ومن حیثو اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلے فولی پس پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف و اور جہاں کہیں بھی کن تم تم ہوا کرو فولو تو سب موڑ لو وجو حکم شترہ اپنے رخ اسی کی طرف لی اللہ اس لیے کہنا یقون الناسی ہو لوگوں کے پاس علیکم حجہ تمہارے خلاف کوئی حجت اللہ سوائے الذین ظلمو ان کے جن سب نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم سب ڈرو ان سے وخشونی اور تم سب ڈرو مجھ سے ولی اوتما اور تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنا انعام علیکم تم پر ولا الکم تحت اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے فی کم رسولن تم میں رسول من کم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتینا ہماری آیتیں کم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم مکھ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی والحکمتا اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں معلم جو نہیں وہ جو نہیں تکونو تالمون تھے تم سب جانتے پس قرو نی تم سب مجھے یاد رکھو از کم میں تمہیں یاد رکھوں گا وش لی اور تم سب میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور نہ تم سب میری نہ شکری کرو بس جی چلیے کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں جو اردو سے ملتے جلتے ہیں فستبکو طبقو کا لفظ دیکھیں گے اردو میں ہم بولتے ہیں سبقت لے جانا فلاں سبقت لسانی رکھتا ہے یعنی اس کی زبان بہت تیز چلتی ہے اور وہ اپنی بات میں آگے بڑھتا ہے سبق کا لفظ جو ہم بولتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہے سین باقاب مسابقہ اسی طرح خیرات کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں خیر و برکت خیریت آپ خیریت سے ہوں گے خیرات کرنی چاہیے تو یہ وہی لفظ ہے پھر اسی طرح دیکھیے خرجتا خارج خروج اخراج یہ سب اسی پہ ہیں جمین اردو میں بولتے ہیں جمع کرنا جامع مسجد جماعت میں بیٹھ کے پڑھنا یہ فلاں چیزوں کا مجموعہ ہے اس بات پہ علماء کا اجماع ہے تو یہ سب جیم میم عین سے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیے حجت ان کا لفظ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حجت پھر اس سے دیکھیے تخشو ہم تھوڑا سا نیا لفظ ہے اردو میں بولتے ہیں نا خشیت الہی وہ اسی سے ولی اتما اتما میں دیکھیے لفظ چھپا ہوا تمام اتمام حجت کے لیے یہ سب ہوا پھر یتلو میں دیکھیے تلاوت یو ذکی کم میں تزکیہ زکوٰۃ اسی طرح آپ دیکھیے کہ فض قرونی میں ذکر آپ کا ذکر ہو رہا تھا مذکورہ چیز کدھر ہے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو وشکرو شاکر اظہار تشکر شکر گزار اور تکفرون کفر کفران نعمت الحمد للہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی زیادہ عربی سمجھ میں آنے لگی چلیے جی تلاوت سنتے ہیں نی آیت کی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع وَيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ